کے ہاں قابل قبول ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بل حج المبرور لئی صلاح الجزا عل الجن کہ وہ حج جو مبرور ہوتا ہے اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں اور ایک مومن جو بھی عمل کرے اس عمل کے تعلق سے اس کی سوچ و بچار اسی نقطے پر قائم ہونی چاہیے کہ اس کا یہ عمل عند اللہ قابل قبول ہونا چاہیے اسی کے لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے کیونکہ عمل کے تعلق سے اصل کامیابی اس کی قبولیت ہے یہ عمل کا ہدف ہے کہ وہ عند اللہ قابل قبول ہو اور اگر عمل عند اللہ قابل قبول نہ ہو تو پھر وہ انسان خسر و دنیا بل آخر کا اشتاق ہے کہ دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں دنیا کی محنت بھی رائے گاہ گئی آخرت میں بھی کچھ حاصل نہ ہو سکا کسی موقع پر عرض کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعید علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی تو بہت سی دعائیں اس موقع پر کی تھیں پہلی دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا ان کا اور علیم اے اللہ ہم سے ہمارا یہ عمل قبول فرما لے یعنی نظر قبول عمل کی طرف یہ ان کی توازن تعلق باللہ اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا مظہر ہے تھوڑا آگے چل کے یہ دعا بھی ہے وہ تو ہی نا اتنا کا التواب تو رحیم کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے ہمیں معاف کر دے کہ بلا شبہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ قطع ان کے دل میں عمل کا غرور نہیں تھا بلکہ توازو کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جا رہی ہے اور گناہوں کی بخشش کا سوال کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس عمل کی قبولیت کی دعا ہو رہی کہ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے وہ بن ورد علماء تعبین میں سے ہیں اس مقام کو پڑھ کر رویا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ واہ خلیل اللہ آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں وہ گھر جس میں قیامت تک کروڑ ہا سجدے ہوں گے بلکہ اربوں کھربوں بار سجدے ہوں گے طواف ہوں گے اور اس سارے اجر میں آپ شریک ہوں گے اور توازوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول عمل اور گناہوں کی بخشش کی دعا ہو رہی یہاں یہ سبق ہے کہ عمل کرنے والا بڑے سے بڑا عمل کر جائے مگر اس میں عمل کا غرور اور کبر قطعا پیدا نہ ہو حج ایک مشکل عمل ہے عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جہاد و کن الحج تم صحیح معنی میں حج ہی کر لو یہی تمہارا جہاد ہے یقیناً یہ ایک مشکل عمل ہے اور آج کل مہنگا بھی تو اس عمل کا غرور انسان کے دل میں پیدا نہ ہو یہاں نصیحت عام بھی ہو سکتی ہے اور خاص بھی عام نصیحت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اب تک حج کی سعادت حاصل نہ ہو سکی حالانکہ استطاعت موجود ہے طاقت موجود ہے انہیں فوراً حج کی فکر کرنی چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ نبی السلام کی حدیث ہے کہ حاجی عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد ہوتے ہیں وفد سرکاری مہمان کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں وہ وفود یا وفد کہلاتے ہیں تو جو بھی حج بیت اللہ کے لیے آتا ہے یا جو بھی عمرہ کرنے آتا ہے اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے مہمان کی ہوتی ہے اسے ضیف الرحمن یا اس جماعت القافلے کو ضیوف الرحمن کا لقب حاصل ہوتا ہے دعاهم فأجابوه وسألوه بسعلو تعلق یہ بنتا ہے کہ رحمان نے انہیں پکارا اور دعوت دی ندا فرمائی کہ میرے گھر آ جاؤ میرے گھر کے حج کے لیے آ جاؤ ہو انہوں نے اس ندا کو قبول کر لیا اور لبیک اللہ لبیک کہتے کہتے وہاں پہنچ گئے اب باری ان کی ہے سالوف آطاف وہاں پہنچ کر اب یہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اس سے سوال کریں اپنی حاجات پیش کریں دنیا کی حاجات دین کی حاجات اور آخرت کی حاجات فائدہ اب اللہ رب العزت ان کو عطا کرے گا جب اللہ نے پکارا اور یہ اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اب یہ اللہ کو پکاریں تو اللہ کیوں نہ ان کی پکار کو سنے گا اور قبول کرے گا یہ ایک عظیم و شان تعلق ہے جو حج کے ذریعے قائم ہوتا ہے تو جن لوگوں کو استطاعت کے باوجود حج کی توفیق میسر نہ ہو سکی انہیں بسمی میں قلب اس کا عزم کرنا چاہیے اور آئندہ سال ہی حج کر لینا چاہیے اور ترتیب ذہن میں ایسی ہو کہ ابھی سے تیاری شروع ہو جائے مالی تیاری ہے دینی تیاری ہے حج سے قبل رمضان کا مہینہ ہے جو کہ بڑے ہی مجاہدے اور دعاؤں کا مہینہ اس میں دعائیں کر کر کے روزے رکھ کر اور شب بیداریوں کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے اور پھر فوراً شوال ذکا اور حج یہ تین حج کے مہینے ہیں اللہ کے گھر کا مہمان بن جائے پاک صاف ہو کر اور پھر وہاں کی عبادات بجا لائے اپنے رب سے ایک تعلق جوڑ لے اور قائم کر لے اور یہ تعلق دائمی تعلق بن جائے اس میں کوئی انقطاع نہ آنے پائے تو یقیناً یہ برگزیدہ انسان ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ حج وہ عمل ہے جس کے کر لینے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں فرمایا کہ میرا حج و یہ دما کا قبل ہو حج سے سابقہ زندگی کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اب آپ کا سوال حج مغرور کی علامات کیا ہیں اور یہ کیسے پہچانا جائے کہ ہمارا حج حج مغرور ہوا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے حج مغرور کی علامات میں پانچ چیزوں پر ارتکاز کروں گا پہلی علامت جو حج سے قبل بھی تھی حج کے دوران بھی تھی اور آج بھی ہے اور تا دم یاد رہے گی وہ ہے تعلق بالتوحید توحید آپ کا توحید سے تعلق کیسا ہے یہ نہ صرف یہ کہ حج بلکہ ہر چھوٹے بڑے عمل کے قبول کی اساس ہے ورنہ اللہ رب العزت جماعت انبیاء سے مخاطب ہے مِنْ قَبْلِكَ قبل اشرفََ الحمد اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتایا جا چکا ہے کہ اے معاشر انبیاء اے گروہ انبیاء اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے عمل برباد کر دوں گا اور ساری محنتیں اور کوششیں رائے گاہ جائیں گی وہ تمہارے عمل تمہاری قوموں کے لیے نمونہ ہے مثال اور آئیڈیل ہے مگر کوئی پرواہ نہ کروں گا اور ایک سوئی کے ناکے کے برابر شرک کی آمیزش سے تمہاری تمام نیکیاں برباد کر دوں گا جب یہ خطاب انبیاء سے ہے جو کہ اللہ رب العزت کی محبوب ترین ہستیاں ہیں تو پھر میرے اور آپ کا مقام کیا ہوگا ہم کیسے شرک کے ارتکاب سے اپنے عمل اللہ کے ہاں قابل قبول بنا سکیں گے اللہ تعالیٰ کیا ہماری محبت سے مجبور ہے کہ انبیاء کرام کی نیکیاں تو ذرہ برابر شرک کی آمیزش سے برباد کر دے اور ہماری نیکیاں شرک کے باوجود سنبھال کے رکھے یہ کیسے ممکن ہے اور یہ بات دراصل ہمارے لیے ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصیتوں سے پاک ہیں اور شرک تو بہت بڑی معصیت ہے ایک نبی سے اس کا ارتکاب ممکن نہیں ہے تو پھر یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے انبیاء سے یہ خطاب ہو سکتا ہے تو تم سے کیوں نہیں ہو سکتا یہ یہ شرط جو ہے توحید کی اور تعلق میں توحید کی ہر وقت ہے یہ ہر وقت کے لیے ہے ہر لحظہ ہر لمحہ کے لیے ہے حج سے قبل بھی حج کے دوران بھی اور حج کے بعد بھی توحید اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ایک ماننا اس کی ربوبیت میں الوحیت میں اس کے سارے ناموں میں ساری صفات میں اور سارے افعال میں ان میں سے کسی شے میں شرک کا کوئی عمل دخل نہ ہو تو یہ نہ صرف یہ کہ حج بلکہ سارے اعمال کی قبولیت کا محور من قبل من کل مسلطی اور على ام علیہ فہی فہ نجات جس شخص نے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے محبوب چچا پر پیش کیا تھا اس اس نے ٹھکرا دیا تھا تو کلمے کی قبولیت تھی محبر نجات لا الہ الا اللہ مفتاح لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے جنت اگر کھلے گی تو لا الہ الا اللہ سے کھلے گی ہر سال کے حج سے نہیں ہر مہینے کے عمرے سے نہیں زندگی بھر کے تحجد سے نہیں نمازوں روزوں اور زکاتوں اور صدقات سے نہیں بلکہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے ایک چابی کھول سکے گی اور وہ چابی لا الہ الا اللہ یہ تو ہر عمل کی اساس ہے اور توحید کا ساتھ زندگی بھر کا ساتھ اور ایک انسان نے اگر شر کا ارتکاب کر لیا تو اس کی تمام محنتیں رائے گاہ ہیں اور اگر توبہ کر لی تو اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس کے بعد دو شرطیں جو حج کے دوران ضروری تھیں ایک اخلاص کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں اور نہ ہی شہرت پسندی کا کوئی عمل دخل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے احرام کے موقع پر یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے اللہ حج سمعت فیہ ولا ریا یا اللہ ایسا حج کرنے کی توفیق دے جس میں نہ تو ریاکاری ہو اور نہ ہی شہرت پسندی کی نیت ہو دنیا کی شہرت اور تشہیر حاجی کہلوانے کا شوق بالکل نہ ہو اور یہ عمل ریاکاری سے پاک ہو اخلاص ایک ایسی شرط ہے جس کی تحقیق حج سے قبل بھی ضروری ہے حج کے دوران بھی اور حج کے بعد بھی حج سے خبر اس لیے اس طرح کہ جب آپ نے حج کا ارادہ کر لیا یا کوئی بھی عمل نماز ہے روزہ ہے تو آپ اپنی نیت کو ٹٹولیں حج کرنے کیوں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کیوں جا رہا ہوں اس دل سے کیا آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی اللہ تعالیٰ کی محبت کی تو یہ نیت انتہائی کارآمد ہے اور ان اللہ قابل قبول ہے اور اگر نیت یا دل سے مختلف افراد کی تصویریں آ رہی ہیں فلاں دیکھے گا فلاں سنے گا تعریف کرے گا واہ واہ ہوگی تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عمل برباد ہونے جا رہا ہے مجاہدہ کرو اس نفس سے لڑو اس وقت تک لڑتے رہو جب تک یہ نفس اخلاص پر آمادہ نہ ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المجاہد منجاہد نفس ہو حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اتنا جہاد کرے کہ اس کو بچھاڑ دے یہ حقیقی پہلوانی ہے نفس کو بچھاڑ دینا اور نفس کی شرارتوں پر غالب آ جانا اور شیطان کے حملوں پر فتح حاصل کر لینا یہ حقیقی کامیابی ہے جو حج اور ہر عمل سے قبل شرط ہے حج کے دوران شرط ہے کسی لمحہ ریاکاری کی نیت نہ آ جائے ریاکاری خطرناک عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اخوف ما اخاف علیکم اشرک الاصغر مجھے تم پر سب سے زیادہ اندیشہ اور ڈر اس بات کا ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جاؤ شرک اصغر کیا ہے فرمایا کہ ار ریا دکھاوا نمود و نمائش یہ شرک اصغر ہے شرک اصغر یا ریا کاری اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ ایک انسان مسلمان ہے پورے فہم کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ لیکن اس کے عمل میں گاہے بگاہے ریا کاری آ جاتی ہے اس شخص کا اسلام تو قابل قبول ہے مگر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے جو ریا کاری کی بنیاد پر کیا لیکن دوسری صورت انتہائی خطرناک ہے کہ ایک انسان کو شعور ہی نہیں بصیرت ہی نہیں مسلمان ہے دکھاوے کا اس کا کلمہ پڑھنا دکھاوے کا عمل وہ سمجھتا مسلمان کیوں ہوں میں اس لیے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا میرے ماں باپ مسلمان تھے لہذا میں بھی مسلمان ہوں اس کا یہ عمل دکھاوے کا عمل یہ وہ شخص ہے اصلا جس کے اندر ریا داخل ہو چکا ہے نہ اس کا اسلام قابل قبول ہے نہ اس کا ایمان قابل قبول ہے نہ اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول ہے نہ اس کی کوئی عبادت قابل قبول ہے اس کی ریا کاری منافقین جیسی ہوگی الناس جن کا اسلام قبول کرنے سے لے کر ہر کام ریاکاری کی احساس پر تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اور فرمایا کہ یراؤن الناس یہ تو محض ریاکار ہے مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں مسلمان ہیں کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اصلا اساسا ان کے اندر ریاکاری آ چکی تھی تو ایسا مسلمان جس کا مسلمان ہونا کلمہ پڑھنا محض دنیا کو دکھانے کے لیے یہ شخص تو مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ کافر ہے جس کا نہ اسلام قابل قبول ہے نہ کوئی عمل قابل قبول ہے لیکن ایک شخص اگر اس بصیرت کے ساتھ مسلمان ہے یہ اسلام اللہ کا دین ہے اس کا امر ہے اس کا پسندیدہ نظام ہے اور میں اللہ کے امر کی تعمیر کرتے ہوئے اسلام قبول کر رہا ہوں اور اسلام میں داخل ہو رہا ہوں تو اس کا اساسی طور پہ اسلام تو قابل قبول ہے لیکن ہر وہ عمل برباد ہے جس عمل کی اساس ریاکاری کاری اور دکھاوا ہو یہ ایک اساسی شرط حج کے دوران بھی تھی اور حج کے بعد بھی ہے حج کے دوران اس طرح کہ اپنے ہر عمل کو ریاکاری سے بچانا اور حج کے بعد اس طرح کہ اب ایسا نہ ہو کسی وقت یا کسی لمحے اپنا حج لوگوں کے سامنے بیان کرو نیت ریاکاری کی ہو اگر ریاکاری کی نیت نہ ہو تحدیث نعمت ہو اس کا شکر ادا کرنا مقصود ہو یا نیت دوسروں کو ترغیب دینا ہو کہ تم بھی حج کرو یہ مستحسن نیت ہے لیکن اگر نیت ریاکاری کی ہے تو حج کے بعد چاہے دس سال یا بیس سال گزر جائیں اور ریاکاری کی نیت سے آپ اپنے حج کا ذکر کر دیں تو ایک ہی جملے سے یہ حج برباد ہو جائے گا بھائیوں عمل کرنا آسان ہے مگر عمل کی نگرانی مشکل ہے اور اس کی حفاظت مشکل ہے دنیا میں ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ بھی ایک پرمشقت عمل ہے زمین کھودنا اور اس میں بیج ڈالنا یقیناً ایک عمل ہے لیکن یہاں تک معاملہ آسان ہے معاملہ اب شروع ہوتا ہے اپنے اس بیج کی حفاظت اس کھیتی کی حفاظت موقع پر پانی دینا کھاد کا استعمال کرنا ایسی ادویات کا جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا جو سفر فصل کو تباہی سے بچاتی ہیں اب یہ ایک مشکل عمل ہے اس میں دو ماہ کا پیریڈ ہوتا ہے تین ماہ کا ہوتا ہے چھ ماہ کا ہوتا ہے ہر فصل کا اپنا مزاج ہے تو اس کی حفاظت کرنا یقیناً ایک مشکل عمل ہے تو آپ حج کر کے آگے بظاہر یہ پانچ چھ دن کی عبادت ہے چالیس دن کا مکہ اور مدینہ کا قیام ہے لیکن اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے آپ کے اس حج کی نگرانی کا امتحان اور اس حج کی حفاظت کا امتحان کبھی ریاکاری کا شکار نہ ہونا اور ریاکاری کی نیت سے اپنے اس عمل کو جو ہے وہ نہ کھول بیٹھنا ورنہ ایک ہی جملہ تجربیہ کے ایک حج بلکہ چالیس حجوں کو برباد کر سکتا ہے اگر ایک انسان ریاکاری کی نیت سے کہہ دے کہ میں نے چالیس حج کیے ہوئے ایک ہی جملہ پوری عبادات کو برباد کر دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اخلاص کی دعا کرے یا اللہ میرے نفس کو تقوی اور اخلاص عطا فرما دے میرے عمل کو ریاکاری سے بچانا یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ ہوتا تھا اور مجھے ایک شخصیت یاد آ رہی ہے حافظ اللہ بھاول پوری رحمہ اللہ اخلاص کا پیکر تھے حج کرنے گئے اور حج کے دوران ساتھی بتاتے ہیں کہ بار بار اظہار کرتے تھے اخلاص کا اور اب حج کر کے لوٹ رہے ہیں پورا شہر ان کا گرویتا تھا ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی اور پورا شہر ریلوے اسٹیشن پر ان کے استقبال کے لیے پہنچا اب ان کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ شہر کے سارے لوگ ہوں گے ملاقات کریں گے شیطان کہیں بار نہ کر جائے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کے عمر سے ٹرین بھاول پور پہنچنے سے اسٹیشن سے قبل کو آدھا کلو میٹر رک کے حافظ صاحب رات کی تاریکی میں چپکے سے اترے اور اپنے گھر پہنچ گئے اخلاص ایک طلب تھی اللہ نے مدد کی اور گھر پہنچنے تک اخلاص کی حفاظت کی لوگ استقبال کے لیے پہنچے لیکن حافظ صاحب اسٹیشن پر موجود نہ تھے بعد میں ان کو علم ہوا کہ آپ تو گھر تشریف لے آ چکے تو ایک انسان اگر اخلاص کی کوشش کرے تو اللہ اس کی مدد کرے گا ولدین جاہد الفین دینس جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو توفیق دیتے ہیں اور ان کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور ہر قدم پر توفیق اور مدد اور آسانی ان کی ہم رکاب ہوتی ہے تو یہ ایک اہم ترین شرط ہے کہ حج کرنے کے بعد اس حج کی چوکی داری اس حج کی نگرانی جو کہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے ہر عمل کے چوکی دار بن جاؤ اور اس کی نگرانی کرو تاکہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص رہے دو باتیں اور ہیں ایک دوران حج رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ایک ایک عمل پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے حج کر کے آگے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دو چیزوں پر توجہ دینی ہے اپنا جائزہ لینا ہے کہ حج سے قبل میں کیا تھا اور حج کے بعد کیا ہو اس عمل کو تحسن کہا جاتا ہے پہلے سے بہتر ہو کر لوٹنا اپنی پوری اصلاح کر کے لوٹنا یہ سب سے بڑی علامت ہے حج مغرور کی جو معصیتیں پہلے ہوتی تھیں ان سے بعد آیا کہ نہیں اور جو عمل صالح پہلے ہوتے تھے ان پر دوام اور استمرار ہے یا نہیں بلکہ اس میں بہتری ہے یا نہیں اگر پہلے میں ایک پارے کی تلاوت کرتا تھا اب اس میں اضافہ ہوا کہ نہیں تحسن کا عمل اگر پیدا ہو جائے تو یہ حج مبرور کی علامت ہوتی ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ پہلے سے بہتر بن کر لوٹے اس میں ایک انقلاب رونما ہو چکا ہو اصلاح کا ایک نظام قائم ہو چکا ہو تو یہ علامت ہے اس کے حج کے حج مبرور ہونے کی دوسری چیز یہ ہے کہ بار بار یہ غور کرو یہ ہمیں تلبیہ کیوں پڑھایا گیا لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک اللہ کا لبیک ان الحمد والنعمت لک بل ملک لا شریک الگ کہ یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں یہ بار بار کیوں کہلوایا گیا بار بار کیوں پڑھوایا گیا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ افضل حج کیا ہے فرمایا کہ دو چیزیں سچ اور حج بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور خوب پلی ہوئی قربانی کرنا تو تلبیہ کی ایک حقیقت ہے اور ایک فضیلت ہے آؤ یہ غور کرو کہ یہ تلبیہ بار بار کیوں پڑھایا گیا اونچی آواز سے اقرار بار بار کیوں کروایا گیا یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ندا کا یہ جواب ہے اللہ نے پکارا میرا گھر بن چکا ہے تو اس گھر کا حج کرو آپ پہنچ گئے لبیک کہتے ہوئے کہ یا اللہ حاضر ہوں تو نے پکارا میں حاضر ہو گیا اب یہ تلوی آپ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 ساتھ کیسا تعلق ہے ٹھیک ہے حج کر کے امتسال امر ہو گیا اب یہ فریضہ دن میں پانچ بار ہوتا ہے اتنا اہم کہ اس کو دین کا ستون کہا گیا ہے شہادتین کے بعد دوسرے نمبر پر فریضہ حج نہیں بلکہ نماز ہے حج ہم نے کر لیا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے وقت پر اس کو ادا کرنے کی پابندی اور پھر لبیک کہنے کا معنی یہ کہ یا اللہ حاضر ہوں تیری اطاعت کرتے ہوئے تو نماز میں اللہ کی ہدایت ہے یا نہیں نماز کیسے پڑھتے ہو نماز کا طریقہ کیا ہے اپنی برادری اپنے بزرگوں اپنے پیر و مرشدوں اور اپنے اماموں کی تعلیم پر یہ تو کوئی ہدایت نہیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہدایت نہیں ہوگی ہدایت شمار نہیں ہوگی اور نہ وہ عمل قابل قبول ہوگا حافظ الصلاوات وصلاوات الوسطی وقوموا لله قانتين فاذا منتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی جو کہ ذرا مشکل ہے عصر کی نماز میں تمہارا امتحان ہوتا ہے منڈیاں گاہکوں سے بھری ہوتی ہیں اور یہ خاص خالص کاروباری وقت ہوتا ہے اس وقت اپنی دکان کو بند کر کے جانا یقیناً ایک بڑا امتحان ہے اور پھر بعض لوگ کھانا کھا کے لیٹے ہوتے ہیں خیزولہ ایک چھوٹی نیند ہوتی ہے رات کی نیند طویل ہے وہ انسان پوری کر کے فجر کے لیے بیدار ہو سکتا ہے لیکن خیلولہ ایک چھوٹی نیند ہے اس کو چھوڑ کر پھر نماز کے لیے کھڑا ہونا یقیناً ایک امتحان ہے تو خاص طور پہ عصر کی نماز کی اور فرمایا کہ جب تم پر خوف ہو تو جیسے ممکن ہے نماز پڑھ لو چلتے چلتے پڑھ لو دوڑتے دوڑتے پڑھ لو قبلہ سامنے ہو تو پڑھ لو نہ ہو تو پڑھ لو سواری پر سوار ہو تو پڑھ لو لیکن فائدہ امن تم جب تم امن میں آ جاؤ اور خوف ختم ہو جائے پھر کیسے پڑھنی ہے پھر ایک ہی طریقہ ہے اللہ کما علم پھر بالکل ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ نے تعلیم فرما دی اللہ نے تعلیم کیسے فرمائی اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے فرمایا کہ سلو کما رہی تمونی وسلی بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو حج کے بعد یہ ضروری امر ہم لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حج کی ندا کو پورا کر کے آ گئے اب اللہ تعالیٰ کی اور بھی ندا ہیں دن میں پانچ ندائیں نمازوں اور اذانوں کی شکل میں پھر روزہ اللہ کی ندا ہے صدقہ اور زکوٰۃ اللہ کی ندا ہے ہمارا میں صلاح کیسا ہے میں سیام کیسا ہے اور میں زکا کیسا ہے اور باقی بھی اللہ کے عوامر اور اس کی نواحی دن بھر چلتی ہیں کہیں اللہ کا امر ہے اور کہیں اللہ کی نہیں ہے بہت سے عوامر قدم قدم پر سامنے آتے ہیں بیوی سے تعلق کیسا ہے شوہر سے تعلق کیسا ہے رشتہ دار سے تعلق کیسا ہے پڑوس سے تعلق کیسا ہے قدم قدم پر عوامر ہیں حقوق العباد کیسے ہیں کاروبار کیسا ہے ہر چیز میں لبیک کا عنصر شامل ہونا چاہیے کاروبار کیسے کرنا ہے جیسے اللہ نے چاہا جیسے اس کا امر ہے لبیک تعلق ایسا ہونا چاہیے اللہ کی مخلوق سے لبیک اب یہ لبیک کی تکرار جو حج پر کی یہ تکرار زندگی بھر کا معمول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اضاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائے یہ تلبیہ کی تکرار کی حکمت ہے یہ تلبیہ ازبر ہو جائے اور یہ کلمہ زبان پر چڑھ جائے اور صرف حج کے موقع پر ہی نہیں بلکہ حج کر کے آ گئے اب ہر موقع پر لبیک ہو جو وقت ہو اس وقت میں جو جو اللہ کا تقاضا ہو اس کے دین کی متقاضیات ہوں سال پورا ہو گیا زکوٰۃ کا وقت آ گیا لب بیک اب زکوٰۃ کے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے ایک ایک درہم ایک ایک پیسہ دیانتداری سے ادا کرے بڑے شدید اس کے حکام ہیں جو پیسہ روک لو گے قیامت کے دن وہ سانپ بن جائے گا اور میدان معاشر میں تمہارے گلوں کا توق بن جائے گا اور پھر تمہیں ڈسے گا اور یہ دن جو دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے یہ سانپ مسلط ہی رہے گا ڈستا ہی رہے گا یہ ایک عذاب علیم کی شکل ہے اس طرح سارے عوامر اور ان کے نتائج کو دیکھو نتائج کے سمارات کو دیکھو اور ان عوامر کو پورا نہ کرنے میں کیا عذاب ہے کیا وعیدیں ہیں ان پر غور کرو اور یہ سب کچھ غور کرنے کے بعد اپنی زندگی کو لبے کا آئینہ دار بنا لو کہ اللہ صرف حج کے موقع پر ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں تیری ہدایت پر کمر بستا ہو اور تیری اتباع کرتا رہوں گا تیرے پیارے پیغمبر کی پیروی کرتا رہوں گا یہ ایک اہم ترین سبق ہے فریدہ حج کا اور تلبیہ کے تکرار کا کہ یہ بندے کو ازبر ہو جائے اور پھر زندگی کا معمول بن جائے ہر وقت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے متقاضیات کیا ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے قبر بستہ ہو جائے اور مستعد ہو جائے الذین عامن عطی اللہ وطی الرسول ولا تم دے لو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو تمہاری زندگی میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کما حق و قائم ہو جائے اور تمہاری زندگی لبیک اللہ لبیک کی عکاس بن جائے تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو قبول فرمائے گا اور تمہارے اعمال کی حفاظت فرمائے گا اور قبول عمل ایک بہت بڑا صلہ ہے ان يتقبل اللہ اللہ تعالیٰ متقین کے عمل کو قبول فرماتا ہے جس شخص کی ایک نیکی قبول ہو گئی یہ ایک نیکی قبولیت ایک سند اللہ کی طرف سے تقوا کی سند تخوا کی شہادت ایک نیکی قبول ہو جائے اس لیے صدف کا قول ہے کہ مجھے کہیں سے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا تو پھر میں موت کی تمنا کروں گا کیونکہ ان نما تقبل اللہ مگر اگر مستقین اللہ مستقین کی نیکی قبول فرماتا ہے ایک نیکی قبول ہو گئی یہ تقوا کی شہادت ہے اور تقوا کی سند ہے یقیناً ہماری نظر قبول عمل پر ہو قبول عمل کی شرائط پر غور کریں ہمیشہ کے لیے عمل سے قبل عمل کے دوران عمل کے بعد بہت بڑی سعادت ہے یہ لیکن آج توجہ اس طرف بہت کم ہے ہماری نظر عمل کے ظاہر کی طرف ہے ریاکاری کے ہم ہیں پر عمل کا ظاہر بڑا حسین ہو دنیا دیکھے کہ قربانی کا جانور پانچ لاکھ کا خرید کر لایا ہے اور واہ واہ ہو دھوم مچ جائے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ اخلاص پر عمل قبول فرماتا ہے ہم عمل کے ظاہر کہ جو حریث بن چکے ہیں اس کی سجاوٹ پر محنت کرتے ہیں تاکہ دنیا ہماری تعریف کرے یہ عمل کی فقہ کے خلاف ہے اور عمل کی قبولیت کے خلاف ہے اور پھر اگر ہم عمل اپنی برادری کے طور طریقے پر کریں گے اخلاص کہاں رہے گا یہ تو برادری کا عمل ہے اگر عمل ہم اپنے امام کی تعلیم پر کریں گے اللہ کے لیے اخلاص کہاں رہے گا یہ تو امام کے لیے عمل ہو گیا اگر عمل ہم اپنے خود ساختہ فرقہ کے طور طریقے پر کریں گے اخلاص کہاں رہے گا یہ تو پھر اس فرقے کی جو ہے وہ حمایت اور فرقے کی تقویت کا سامان ہوگا اخلاص وہاں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو اور اس کے لیے عمل خالص ہو وہاں اخلاص ہوگا میں نے یہ قول بار بار آپ کو سنایا ہے آج اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ قول قاضی فضیل ابن ایاز جو علماء تابعین میں سے تھے بہت بڑے محدث اور عالم اور زاہد اور متقی تھے ان کا یہ قول ہے انہوں نے سورہ ملک کی تفسیر کی لیبلوکم الحکم احسن عملا ہے اللہ تمہارا امتحان دینا چاہتا ہے کہ احسن عمل کس کے پاس ہے فرماتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہے احسن عمل دو چیزیں ہیں اخلص ہو اسلب ہو احسن عمل اخلص ہوتا ہے اور اسلب ہوتا ہے اخلص کا معنی خالص ہونا اسبب کا معنی درست ہونا فرماتے ہیں کہ عمل اگر خالص ہو درست نہ ہو تو اللہ قبول نہیں کرتا درست ہو اور خالص نہ ہو تو اللہ قبول نہیں کرتا آخر میں فرماتے ہیں معنی کو معنی یکون مطابق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو کسی اور کے لیے نہ ہو ریاکاری سے پاک ہو اور عمل کے درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل مطابق ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے یہ پورے دین کا حاصل ہے اور پورے دین کا مغز ہے تمام عبادات کی روح جو ہے اخلاص اور مذاقت جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے اللہ میں توفیق دے دے اپنے ہر عمل کی حفاظت کی توفیق دے دے اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے ذریعہ نجات بنا دے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اللہ رب العزت اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے اپنی توحید سے ہمارے سینوں کو منفر فرما دے اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع سے ہمارے اعمال کے ظاہر کو سجا دے کہ یہی قبولیت کی اساس ہے اقول قولی هذا واستغفر لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ وسلات وسلام علیہ رسول اللہ وبعد یہ خواتین جمعہ کے دن گھر میں کیا ادا کریں جمعہ یا ظہر کی نماز اس مسئلے میں گو بڑا اختلاف ہے لیکن جمعے کے دن اللہ رب العزت نے جمعہ ہی فرض کیا ہے اور جمعے کی نماز ہی پڑھنی چاہیے خواتین کو جمعہ کے خطبے میں حاضری سے مستثنا قرار دیا گیا ہے لیکن نماز سے استثناء میرے ناقص علم کے مطابق ثابت نہیں ہے تو گھروں میں جمعے کی نماز ہی ادا کی جائے گی بہت سے ساتھی بیمار ہیں دعا کریں ان کی صحت کے لیے ایک ہماری دینی بہن وہ کینسر کی مریضہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ اور عاجلہ عطا فرما دے اور تمام بیمار بھائیوں بہنوں کو اللہ رب العزت صحت کاملہ عطا فرما دے ہمارے عبد الرحمٰن بھائی کہ ساس بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں آج کا اعلان کراچی میں ایک مسجد کے لیے ہے یہ مسجد یہ کمار واڑہ لیاری میں قائم ہے بحمد اللہ یہ بڑا ایک اہم مرکز ہے دعوت کا ایک بڑے اہم علاقے میں اور ساتھ ہی بڑی پامندی اور استقلال کے ساتھ یہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کچھ سال قبل یہ مسجد تعمیر ہوئی اور تعمیر ہونے کے بعد ادارہ بھی قائم ہوا ایک دینی مدرسہ اور جمعہ کے خطبات دروس وغیرہ باقاعدگی سے ہو رہے ہیں اور ایک بڑا اہم مرکز ایک اہم علاقے میں بن چکا ہے اور حاضری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے مسجد کے کچھ حق کچھ کام ہونے باقی ہیں جن میں یہ المونیم کھڑکیاں وغیرہ رنگ و روغن وغیرہ اور دیگر کچھ کام ہیں یہ تھوڑا سا ایک بجٹ ہے ساتھ ہی اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کر دیں اللہ کا گھر ہے اور بعض اعتبارات سے ناقص ابھی پڑا ہوا ہے اپنے گھر کا نقص ہمیں پسند نہیں آتا گھر میں رنگ روغ نہ ہو تو ہم بے چین ہوتے ہیں اور رنگ کرا کر ہی ہمیں چین آتا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے کون آگے بڑھے گا اور اس میں تعاون کرے گا کچھ چھ سات کام ذکر کیے ہیں اور ایک محدود سا بجٹ ہے ساتھی اس میں آگے آئیں تعاون کریں تاکہ اللہ کا گھر پایا تک میل تک پہنچ جائے اور جو یہاں اہداف مطلوب ہیں ان میں مزید آسانی ہو اور بہتری ہو ساتھی بحمد اللہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں اور دعوت یہاں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ اس گھر میں اگر آپ تعاون کریں گے تو یہ دعوت آپ کے لیے جاریہ بن جائے گا جب